انس بن سیرین رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے سیدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کے لیے نظر اٹھاتے جبکہ وہ نماز میں ہوتے اور اس کی طرف دیکھ لیتے تھے حدیث نمبر انیس سو چھپن مسنط احمد